حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بریرہ کو خریدنے کا ارادہ کیا مگر اس کے مالکوں نے ولا کی شرط لگا لی میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو تو آپ نے فرمایا خرید کر آزاد کر دے ولا تو اسی کے لیے ہے جو آزاد کرتا ہے نیز آپ کے پاس گوشت لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ کوش بریرہ پر صدقہ کیا گیا تھا اس نے ہمیں بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ تھا ہمارے لیے تحفہ ہے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا جبکہ اس کا خاوند آزاد تھا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو اسی